السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہمتن گوشت ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک کہانی تو اس میں سپارے کی ایک کہانی ہم نے پہلے سنی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی سورہ یاسین میں آج ہم سنیں گے کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے صورت الصافات میں یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے دوست خلیل اللہ کی ایک اور کہانی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نکال دیا گیا تھا ان کے گھر سے اور ان کے شہر سے تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گئے تھے مصر وہاں پہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت حاجرہ سے اور حضرت حاجرہ کے ہاں ایک پیارے سے بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ چھوٹے سے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنی بیگم اور اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جائیے ایک جگہ پہ ایک وادی میں جس کا نام ہے مکہ مکہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ کوئی پرندے نہ جانور نہ درخت اور نہ ہی پانی مگر حضرت ابراہیم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے دوست تھے فرما بردار بندے تھے اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے فوراً مان لیتے تھے انہوں نے اپنی بیگم اور بیٹے کو لیا اور انہیں چھوڑائے مکہ میں جب انہیں مکہ میں چھوڑ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے چلیں اور پکار کر کہا اے ابراہیم آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے یہ بات کئی مرتبہ کہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا آخر حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سن کر حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور پھر وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح حضرت اسماعیل کے رونے سے وہاں پہ زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت حاجرہ وہاں پہ آرام سے رہنے لگیں کچھ عرصے کے بعد عرب کے ایک قبیلے جرہم کے چند آدمی اس علاقے میں آئے وہ پریشان تھے کہ انہیں پانی نہیں مل رہا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک مقام کے گرد اڑ رہا ہے انہوں نے آپس میں کہا یہ پرندہ اگر یہاں موجود ہے تو یہاں پانی بھی موجود ہوگا اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہتھاجہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں تو ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہنا شروع ہو جائیں حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں اگر اجازت ہے انہوں نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں رہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس حبرون چلے گئے جہاں وہ رہا کرتے تھے لیکن وہ ان سے بے پرواہ نہیں ہو گئے تھے کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور کچھ مدت تک ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے پہلی دفعہ واپس جاتے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے کچھ عرصے بعد جب وہاں تشریف لائے تو وہاں قبیلہ جرم کے لوگ آباد ہو چکے تھے وہ ویران جگہ ایک بستی بن چکی تھی اور اس طرح اپنی دعا کو پورا ہوتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا پھر وہ یہاں آنے جانے لگے ایک دفعہ جب وہ اس بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو چکے تھے اور اپنے ابا جان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی چاہتا ہے اور یہ سب سے پیاری چیز ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے اس لیے وہ فوراً اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان کے بیٹے کی عمر تو تھوڑی ہی تھی لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ان کے لیے بہت ہی چھوٹی معمولی بات تھی انہوں نے فوراً کہا ابا جان جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے قرض باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے چند میل دور منا کے مقام کی طرف روانہ ہوئے کہتے ہیں کہ راستے میں تین جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا بہانے بہانے سے کہا کہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ نہ کرو بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے مگر باپ بیٹے نے دونوں نے شیطان کو جھڑک دیا اور اس کی طرف کنکر پھینک کے یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا مینا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر گرا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے میرا دل نرم پڑ جائے اور میں اللہ کا حکم نہ پورا کر سکوں لیکن اللہ کی قدرت حضرت اسماعیل کو وہ جیسے ہی ذبح کرنے لگے ایک فرشتے نے ایک مینڈھا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان سے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کریں اور اس سے پہلے ان کو ایک آواز آئی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ ایک کھلی آزمائش ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے یہ جب غیب سے آواز سنی اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک مینڈھا یا دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا دراصل اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کا امتحان لیا تھا جس میں دونوں کامیاب ہو گئے تھے اچھے ساتھیوں اس واقعے کی یاد منانے کے لیے مسلمان ہر سال ذلحج کے مہینے کی دسویں تاریخ یعنی بقرعید کے دن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور بقر عید آنے میں کچھ ہی دن تو رہ گئے ہیں آپ بھی کوشش کرنا کہ آپ بہادر بن سکیں حضرت اسماعیل کی طرح اور جانوروں کو جب ذبح کریں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے انہیں دیکھیں اور جو کچھ بڑے بچے ہیں وہ تو ان کے گلے پہ چھری بھی پھیر سکتے ہیں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ